خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم على اموسم وس گام علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل عبروہی مہم تہمی گمی اللہ داری کا محمد آل محمد والا عال محمد کمادار کالا آل مالا عالی مہین گم آپ کی گپت ہو ہر سنگ دوم اب کی گپت بنتی نہیں بات ساگر کہے بغیر مند کریم نے قرآن کریم کی ان آیات میں اور پورے قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام رسمان اللہ تعالی علی مجمعین کی سکھ و ثنا فرمائی ان کے واقعات کو دہرایا ان کی عظمت کو بیان فرمایا آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے ملک میں مسلمانوں میں پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی مسلمانوں کو شہید کیا اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیو ہم تم سے ناراض ہیں مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں مال تمہارا کھائیں گے مال تمہارا پیئیں گے کاروبار تم سے رکھیں گے ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر بتا ہوا تھا آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور دانے نئی فلم کون سی بنائی تم کتبوں کی افغان ہو کوسوں کی اولاد ہو نیک آدمی ہو جنت کے ٹھیکیدار دار ہو تمہیں تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جمال ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا فاروق اعظم کے ہاتھ میں بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی بے ازبی کی اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا پتہ کیا ہوا بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا فاروق بھی اچھا نہیں لگتا جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا اور آج بھی جب تک تم فاروق آدم کی غلامی نہیں کرو گے بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے بجائے ان کو مرحبا کہنے کے بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے صحابہ اکرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا عراق فتح کر کے دیا قسم دنیا فتح کر کے دیا فلسطین فتح کیا افریقہ فتح کیا مصر فتح کیا اور یہ تمام علاقے فتح کیے بیت المقدس فتح کیا صحابہ کرام کو گالیاں بستے اور خود حکومت کا کرتے ہو تم قید اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار جگہ جگہ کوئی صورت ایسی نہیں کوئی پارا ایسا نہیں کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا ہی کرام نہ کیا گیا ہو اور بار بار فرمایا او لوگوں خبردار لا تصبو اصحابی او لوگوں میرے کالی کملی والے کی یاروں کو کچھ نہ کہو بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے دو مہینے کا عرصہ گزر گیا بیت المقدس فتح نہیں ہوتا فاروقیہ آدم عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا بڑا مشکل مسئلہ ہے بیت المقدس کے فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرقین ابیقین سید اللہ فاروق آدم مراد رسول داماد علی سید اللہ فاروق آدم رضی اللہ عنہ کو خط ملا خود روانہ ہو گئے ایک غلام ساتھ لیا اس کو فرمایا منزل منزل لمبر بار سواری کریں گے ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا فاروق آدم کی نیچے چلنے کی باری ہے غلام کے اونٹ نیچے ڈاکی پہ سواری کی باری ہے غلام عرض کرنے لگا میر المومنین شہر قریب آ گیا منزل مقصود قریب آ گئی بیت المقدس نزدیک آ گیا میری واری آپ لے لے آپ سوار ہو جائیں میں نیچے پیدل چلوں گا آپ خلیفہ رسول آپ شہن شاہ امیر المؤمنین ہیں خلیفہ المسلمین ہے سارے مسلمانوں کے سردار ہیں آپ سواری پہ سوار ہو کر چلے لوگ کیا کہیں گے خلیفہ پیدل آیا بادشاہ پیدل آیا امیر المؤمنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے لوگ کیا کہیں گے فرمایا او میرے غلام لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدل چل رہے ہیں ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے خبر ہے گرم آنے کی خبر ہے گرم آج کی آنے کی افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا فاروق کے کا انتظار ہے خلیفت الرسول کا انتظار ہے نبی کے سسر کا انتظار ہے برقے پلٹ رہے ہیں نشانیاں دیکھ رہے ہیں تاریخ میں موجود ہے بیت المقدس کو پتا کرنے والا نیچے نیچے آئے گا اس کا غلام سواری سے سوار ہوگا غلام کہنے لگا میر المومنین کپڑے تبدیل کر لو فرمایا جہاد میں چلا ہوں اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں کپڑے بدلنے کا کیا مطلب میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا اللہ کی بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو پیدل پیدل آ رہے ہیں ہاتھ میں گاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے غلام اوپر سوار ہے تمام لوگ کوٹوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کے یہودی بڑے بڑے ان کے پادری بڑے بڑے ان کے مولوی توڑ لیے کھڑے ہیں لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے فاروق آدم کے لباس کے پیوند گنتا ہے بارہ وند لگے ہوئے تھے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں پوچھا آپ کا نام فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں اور یہ داسی کے اونٹنے پہ سوار کون ہے فرمایا یہ میرا غلام ہے کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے فرمایا کہ منزل منزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا یہ لوگ کیا کہیں گے یہ مخلوق کیا کہے گی یہ غیر مسلم کیا کہیں گے مسلمانوں کا یہ بات کیا فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی ہم غلامی کے لیے تیار ہے ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دینے اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس پتا ہو گیا جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا جب تم نے اس کو گالیاں بتی جب تم نے اس کو خاطب کہا جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا جب تم نے نعوذ باللہ فاروق آدم کو ظالم کہنا شروع کیا اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا تمہاری ان مسجدوں کی خیر نہیں سمرکند بخارے کی مسجدوں کو جا کے دیکھو شراب خانے بنے ہوئے ناچ گھر بنے ہوئے جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی ٹھیک ہے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے مگر یہودیوں کی بوتلیں دیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں بیت المقدس کو ویسے تمہیں نکال دیا گیا اب بیت اللہ اور ہر میں نبوی روز رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہی کام توڑا جائے مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے روز رسول اللہ کی عزمت نہ رہے آج اگر صحابہ سے رام زندہ ہوتے کسی کی کیا مدال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا دودھ یاد کرو گے سرخی پھرتے ہو رات دن چھوکری بننے کے ٹھکانے لگے ہوئے ہو تم یاد کرو گے وہ تو صاحب کرام کو اللہ پاک نے سرب بخشا تھا نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے اتنی بڑی مصیبت آئی ان پر انہوں نے کبھی گلا نہ کیا کبھی شکوا نہ کیا کبھی برائی نہ کی کبھی پچھتا نہیں آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے ورنہ ہم یوں تھے اور قرآن کریم خود کہتا ہے من فو کی کمت قرآن کریم خود کہتا ہے صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے میں نے تمہاری مدد کی وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا دریا کی زمین کو خط لکھ دیا اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے اور اگر سرکیا باتوں سے بہتا ہے لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں خوش تو ہو جا آگم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر روا سوا ہوتا ہوا تیری کوئی ضرورت نہیں اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا تو بہتا رہے اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا کہتا دریا کو ہلا دوں گا خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا چودہ سے سال گزر گئے آج تک اس دریا کی زمین میں سورج کا وہ نہیں دیکھا کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق بھروس رضی اللہ اللہ عنہ کا لوگ آئے آپ اس کے ساتھ سے لاوا نکلا آگ نکل رہی ہے بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے فرمایا مجھے تو فرصت نہیں یہ میری چادر لے جاؤ آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق آدم کی چادر ہے لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق آدم کی چادر ہے تاریخ شاہد آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی آگ نے کرام کیا آگ نے شرام کیا دریا نے احترام اور احترام کیا آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان چند تنکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے فاروق کا نام آئے گا کہ چار پیسے کون دے گا اور میں کہتا ہوں چار پیسے تیرے کب تک چلیں گے کم تر مرحوم بڑی اچھی بات کا تھا جدو قاسم سنگھوسی کو سروتے محبوب حق تالا جدو کا سنگھ کو محبوب حق تالا ابو بکر عمر دے ہاتھوں سن ساگر وا دے وچ وسدا محمد نال یارا دے ان سگا پلکتی ہے چن نال تارا دے فرما فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کافر کا پانی نہیں مل سکتا رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ کھڑے زمین زلزلہ آیا زمین پہ کوڑا مارا اس کو تو ٹھہر گا تجھ پہ فاروق موجود ہے تجھے ہلنے کی اجازت نہیں کوڑا مارا زمین ساکت ہو گئی فاروق آدم سے زمین لڑک گئی تین سو میل پر ایک شریا ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے جہاد میں مصروف ہے کفار گھیرا ڈال رہے ہیں فاروق کے جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہاں تین سو میل پہ کھڑے ہو کر فرما خبردار پیچھے سے بڑا ہے سنبھل جاؤ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں ہوا نے غلامی کی جس کی غلامی ہوا کرے جس کی غلامی زمین کرے جس کی غلامی آگ کرے جس کی غلامی دریا کا پانی کرے آؤ آج تم بھی غلامی میں دیکھو بیتل میں قدر یہودی کیسے رکھتے انہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی سید یوسف علیہ السلاط السلام کی قبر وہاں موجود ہے ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے موسا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود زکری علیہ السلاط السلام کی قبر وہاں موجود کم و بیش پانچ سو امبیا سلام کی قبریں موجود ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو قبروں پہ کنجریاں لگانے والوں اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں جوا کھیلنے والوں شراب کا دور چلانے والوں آج سبق لو جب انبیاء کے رام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہ ملک کے ساتھ ہے آج امبیا نے سلاد السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینٹ پھر رہے ہیں بے ادب ہو گئی قوم نہ صحابہ کا ادب نہ انبیاء کرام کا ادب نہ اللہ والوں کا ادب نہ علماء کا ادب نہ قرآن کا ادب ساری چیزوں سے بیدار ہو گئے وہ تو صحابہ اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون ایک ایک بال ایک ایک قطع پانی کی قدر کی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی سینگوں میں خون نکلا ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ آئے بے ادبی نہ ہو نبوت کا خون ہے امام الانبیاء کا لہو ہے صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا ہے کہ جی ہاں جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں جہاں کسی کا پیر آئے اور کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا کالی کمرے والے کا لہو زمین سے پھینک کر جا سات پشتوں کے دو تو حرام ہو گئی انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں مرتا صحابہ اکرام کی ناموز سے چند کٹی خرچ کرنے کو تیار نہیں نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں صحابہ اکرام کی تعریف کیوں سنائے آ مہینے تمہیں کہیں گے آؤ پیار بھی دو کبھی یہ بھی کہا کہ آؤ فاروق تعالیٰ عنہ کو سال ثواب کریں گے جس نے بائیس بائیس میل لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا اتنا بڑا دلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق آدم جس نے روح زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا قیامت تو آ سکتی ہے فاروق کے انصاف کو کوئی قید نہیں کر سکتا میں تمہیں بیت المقدس سے لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں اگر لینا ہو اور اگر یوں چک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی ہو فلا شہر میں بھی ہڑتال ہوئی فلاں میں بھی ہڑتال ہوئی فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں سے انکار نہیں مجاہد بنو فوجی تیاری کرو ہر نوجوان مجاہد بنے فوجی ٹریننگ میں ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام کے تمام خاد بنائے بیٹھے یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا تو یہ کرتے ہیں ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے کماؤ گے وہ عورتوں سے خرچ ہوگا انہیں کے سوٹ پورے نہیں ہوتے انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے رات دن اسی میں مر گئے اور تم سے اللہ کا محبوب پوچھتا لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ کتنا تم نے اپنے اوپر خرچ کیا کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا میرا کلمہ پڑھنے والا آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا کیا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت پیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم سب قید اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت آئرہ ہے شیر کرتی ہے میری توہین کرتی ہے آج میرا دل دکھا ہے کون ہے جو اس کو قتل کرے اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں مسجد نزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور صحابی نے یہ اعلان سنا بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے مدینہ منورہ ہو صحابہ اکرام کی جماعت ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاط لچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کی کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں حملہ میں نہیں کر سکتا حملہ میں نہیں روک سکتا تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ کروا میں تیری ملت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاد ہے اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن دنوں میں کو بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا آپ نے تو مدینے کے جو دیرت مند خدا درام تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن بلو مکتوب نے رو رو کر آنسو بہا دیے یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے اور دعا مانگی عشاء کی نماز پڑھی بتائیے کون صحابی ہے اللہ اکبر پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے پرانے کپڑے تھے اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار توجہ کرنا آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی بڑے کفار کے سردار توجہ کرنا آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے اچھی بلی تبلیغ سن رہے تھے میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی شاید یہ ایمان لے آتے اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے نبی کے دل میں بات آئی اتنی تھی یہ میلے کپڑوں والا پھٹے پرانے کپڑوں والا یہ محتاج لا پینا اس وقت کیوں آ گیا فوراً سی راہ کھان لیا عبس وا او جا اہل عما اور میرے محبوب کیا میرے نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی منہ پھیر لیا کیوں رو گردانی کی کیوں اراد کیا غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہو گئے جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو بنا لہو یزت کا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں آپ نے رو گردانی کیوں کی آپ نے راز کیوں کیا آپ نے تیوری کیوں چڑھائی اللہ پاک نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھایا یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا خدا نے اس کے دل میں دین و ایمان کی ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی جس کا دعا خدا بنا جس کا ہی ویسی خدا بن کر آیا سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی عشا کی نماز کا انتظار کیا عشا کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا نبینا آدمی تلوار ہاتھ میں جو دیکھے وہی مزاق سمجھے آپ جی آج کہاں چلے تلوار آپ کا پروار کا کیا محل ہے کیا کرو گے لڑائی اللہ کا سہارا لے کے چلاؤ مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو نبی کا بات جنت کا ہے سبحان اللہ مکان معلوم کر لیا دیوار کے اوپر سے تھاند کر اندر چلا گیا وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی سوئی ہوئی تھی یہودی عورت سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بس نہ جائے سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا دو ٹکڑے ہو گئے قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو قتل کر کے پھر واپس آ مسجد نبی میں پھر سجدے شکر میں رو رہا میرا کام کا در تھا یہ تو تیری مہربانی ہوئی میں ایسا کام کر سکتا تھا یہ تو تیری مہربانی ہوئی نہ گلی میں کسی کو بتایا حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی سبحان اللہ میں وہ کام کراؤں پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی وہ شور نہیں بچاتا وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا اسی کو کہتا کہ جب گنگو چشم گنگ سر اکبر عشق کا مزہ تو کب آتا ہے بند ہو جائے زبان بند ہو جائے دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب بھی چاہ کر دن کے دیکھ لی محبت کا چسکا تو پہلے پیدا کرو عشق کہتے جسے ہے پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری خدا کا شکر ادا کیا نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مقبوب نے عورت کو قتل کر دیا آپ نے فجر کی نماز پڑھائی سبحان اللہ لوگوں ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے جن کا امام امام الانبیاء ہو جن کا امام کالی کملی والا ہو شہنشاہ کائنات ہو مفخر موجودات ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو مقتدی کیسے ہوں گے سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں تمہیں جلتی آدمی کی زہرت کراؤں گا صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ کتنا اونچا مقدر آپ ہاتھ پکڑ کر لائے بیچ میں کھڑا کر دیا فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن میں مختوم کو دیکھ لے اس کے کپڑے دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کا ہولیا دیکھو اس کی وضا قطع دیکھو پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا سارے صحابہ حیران ہو گئے لے بھائی ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے پتا لگائیں گے پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے یہ تو عبداللہ بولے تم تو نہیں اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا میں کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے آج کفر کو مٹائے کون ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں شرک کو چمکا رہے ہیں سنتوں کو مٹا رہے ہیں یا جدھاتوں کو چمکا رہے ہیں پھر مجاہد کیسے پیدا پھر کیسے لوگ غازی بنے کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے جو مر جاتا ہے چھ مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں آج کھلانا ہے آج پیزا ہے آج کھلانا ہے آج کھلانا لگے رہو کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں تمہارا قرآن سے کیا بہر ہے تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے اللہ پاک نے فرمایا فالذین آجروا و اخرجوا من دیارہم و اوضوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفر اللہ لهم سیعاتہم اللہ لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے میرے دین کی وجہ سے جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستا گیا ٹکڑے کر دیے گئے صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر مولہ سے گرفتار کر کے لائے مکے میں قید کر دیا مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا کھانا بند کر دیا پینا بند کر دیا کئی دن ہو گئے آبی بھوکا ہے پیاسا ہے کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے اللہ اکبر وہ کافرا عورت کیسی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جا کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اس کا حال کیا ہے مکے کی کافر عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جاگ کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی خوب باپ انگور ہو انگور کھا رہا تھا نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں انہوں نے کھانا بند کر دیا انہوں نے پانی بند کر دیا اور یہ انگور کھا رہا ہے مکے کی کافرا عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے کہنے لگا قالت ہوا مل ان دلہ ان اللہ یرزقو حساب مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا ارس والے نے مجھے کھلا دیا صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی کرانے کے لیے مکے کے سرداروں نے پوچھا سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ بن ذالک پھانسی چلا دو میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدین پاک میں ہے ان کے اختیار میں نہیں ان کے قبضے میں نہیں ان کے قابو میں نہیں صاحب جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی مثال کے طور پر یوں سمجھو اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر جام الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دے تو زبان سے کہہ دے بس تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرض ہے اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں ان کا اختیار ہی نہیں ان کی وہاں حکومت ہی نہیں ان کی وہاں سرداری نہیں ان کا وہاں ہی نہیں چلتا جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا مگر اگر خوب باپ رضی اللہ تعالیٰ علم فرمانے لگے ان سال میں زبان بند کرو اور کمیوں ہو پھوکو متی میری جان کا تم قیمہ بلا سکتے ہو مگر میں ہر گد یہ بات دوبارہ کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کاٹا چوب ہے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تم میرا جو چاہو کرو میرے آقا کا تم کچھ نہیں دلا سکتے اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار مکے کی کافی کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو کوئی تیری تمنا ہو کوئی پیغام کسی کو دینا ہو شادی کرے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک ہسرت صرف ایک تن مجھے آخری وقت میں دو رکعت نماز ادا کرنے دو تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیب پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو نماز نہیں پڑھتے عورتیں گپے مارتی رہیں گی نماز نہیں پڑھیں گی کھانے کی اچھا پہننے کی اچھا نماز پڑھتے ہوئے ناد لڑتا نماز نہیں پڑھنی صحابی احمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے دو رکعت نماز ادا کر لے گا اجازت دے دی مکے والوں نے صحابی نے وضو کیا دو رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں میں پھانسی لگنے والا ہوں اپنے آپ کو خطاب کر کے خود آپ کہتا ہے اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی جا او میرے کمرے تو ڈھڑ جا او میرے لہو بہ جا او میری چربی تو خشک ہو جا اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پاسی چلایا خبیب کو اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چلا دیا صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے آخری سلام کرتے کرتے وقت وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے آج ہم مرتے وقت کسی کو دروش شریف یاد نہیں کسی کو استغفار کا کا مزاج نہیں قرآن کریم کے عادی نہیں یا بچوں کی طرف جان رہے گا یا بیوی کی طرف جان رہے گا یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی یا اپنے کاروبار کی طرف جان کرتے غرضے کے دنیا ہی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں دوسری بھی نصیب بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق ان کے خلاف ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت پیار کی نگاہ نبوت سے پیار کی خود تعلیم کی خود ان کا تب کیے نقص کیا خود ان کے دلوں کو دلوں کو دلا بخشی اور ایسی فوج تیار کی کہ دس دس دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے کئی کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے ہاں ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے یہ آگے بڑھنا جانتے تھے یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام آج امریکہ کے یہودی آج روس کے یہودی آج اسرائیل کے یہودی آج ہندوستان کے یہودی آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہیں یہ وہ مسلمان نہیں یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے بلے نہیں فاروق اعظم والا اسلام ان کے بلے نہیں یہ مکر کرتے ہیں نماز بھی پڑھ لی مسجد میں بھی چلے گئے میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے ارسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے ناچ گانے بھی کر لیے اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے اور پھر جنت کے کا سیدھا راستہ خدا بندی کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے آؤ اپنے لفظ کو اپنی مرضی کو اپنی رضا کو اپنی تمنا کو اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو لهم الجنة لوگوں آؤ میری ساتھ کاروبار کرو جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو میری جنت خرید لو میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا آنے خرید لو یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنا تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا آپ ہمت باندھو پریکٹس کرو فوجی تیاری کرو پیدا کرو بہادری پیدا کرو بدماشی چھوڑو قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی ہوا مومن او کما عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانی جس وقت ضرور کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے لا یری پن ہینا مومن کما عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے چوری چھوڑو جنا اور بدکاری چھوڑو بدماشی چھوڑو بدامالی چھوڑو ملاوٹ کو تباہ کر دو نیتوں کو صاف کر لو پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوگا بڑا بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر کیا کھیل بن گیا اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے بھی پھنس کر کے رہ گئے مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے تھوڑی سی شرم آتی ہے آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے مگر خوب آپ نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے اور رات میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے بڑا لطف آیا سویرے سویرے قرآن نہیں پڑھتے پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے ہاں ناشتے میں لطف آیا کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا کہیں کائے میں لطف آیا جاتے ہیں مسجد میں ہر وقت قرآن نہیں پڑھ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو چوری نہ کرو خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ اللہ پاک کتاب اللہ الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سبحان اللہ اللہ پاک نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے توجہ کرنا ابھی عرض کر رہا ہوں نبی کی میرے تیرے نبی کی فرمایا جس گھر میں جس دکان میں جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چودویں کا چاند نظر آتا ہے قرآن چھوڑ دیا صبح اٹھتی قبل شریف قوالی شریف قرآن لڑتا ہے کاٹتا ہے قرآن قرآن پر تو پھانسی لگتی ہے ایک لفظ علیم تین لفظ ہے میرے نبی نے فرمایا تیس نیکیاں مل گئی علی اسلامی تین ہر میں سے تیس نیکیاں مل گئی دس گنا معاف ہو گئے دس درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں گویا تین سو ہتائیں معاف ہو گئی تین سو درجے بلند ہو گئے تیس نیکیاں مل گئی علی مین اتنا لفظ کہنے کا فرمایا نبی کریم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے جو آدمی صبح صبح سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے عورت ہو یا مرد سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے شر سے کتنے سے نقصان سے مال کے نقصان سے جان کے نقصان سے کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ دار میں بن جاتا ہوں سارا دن کا ذمہ دار میں بن جاتا یہ صورت یاسین تو نہیں کرتے نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں نہ عورتیں سیکھتی ہیں نہ مرد سیکھتے ہیں نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا سورت یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر اشارے ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی صورت یاسین سے چالیس ہزار مردوں کی نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے رحمت اس میں برکت اس میں طاقت اس میں سکون اس میں راحت اس میں ایمان اس میں جنت اس میں خدا کی رضا اس میں نبی کی غلامی اس میں سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ اللہ فی الحال